قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قطورا اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اگر بالفرض تم میرے رب کی رحمتوں کے خزانوں کے مالک بن جاؤ تو تم اس وقت بھی اس کے خرچ ہو جانے کے خوف سے اس میں بخیلی کرتے انسان ہے ہی تنگ دل سامعین نبی سعید کی تفسیر سماعت کیجئے اللہ تعالیٰ نے خزانوں کا مالک کسی انسان کو کیوں نہ بنایا انسانی طبیعت کا خاصا بیان ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جیسی نہ کم ہونے والی چیز پر بھی اگر یہ انسان قابض ہو جائے تو وہاں بھی اپنی بخیلی اور دلی نہ چھوڑے جیسے سور نساء کی آیت نمبر ترپن میں ہے جس کا ترجمہ ہے کہ اگر ملک کے کسی حصے کے یہ مالک ہو جائیں تو کسی کو ایک کوڑی بھی نہ دیں گے بس یہ انسانی طبیعت ہے ہاں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کیے جائیں اور توفیق خیر دیے جائیں وہ اس بد خصلت سے نفرت کرتے ہیں وہ سخی اور دوسروں کا بھلا کرنے والے ہوتے ہیں انسان بڑا ہی جلد باز ہے تکلیف کے وقت لڑکھڑاتا ہے اور راحت کے وقت پھول جاتا ہے اور دوسروں سے روکنے لگتا ہے خواہ نمازی لوگ اس سے بری اور بیزار ہیں یہ آیت سور معارج آیت نمبر انیس تبائیس کا ترجمہ ہے ایسی آیتیں قرآن میں اور بھی بہت سی ہیں اس سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اللہ کی بخشش و رحم کا پتہ بھی چلتا ہے بخاری اور مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پر ہیں دن رات کا خرچ اس میں کوئی کمی نہیں لاتا ابتدا سے اب تک کے خرچ نے بھی اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں کی